عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ابن شہاب سے وہ عروہ بن زبیر سے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عطبہ بن نبی وقاص نے مرتے وقت اپنے بھائی سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ زماں کی باندی کا لڑکا میرا ہے اس لیے تم اسے لے لینا چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر سعد رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا اور کہا کہ میرے بھائی کا لڑکا ہے انہوں نے اس بارے میں مجھے اس کی وصیت کی تھی پھر عبد بن زمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ تو میرا بھائی ہے میرے باپ کی لونڈی نے اس کو جنا ہے اور میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے پھر یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے مجھے اس نے وصیت کی تھی لیکن اب بن زمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے والد کی باندھی کا لڑکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ لڑکا تمہارا ہی ہے عبد بن زماں بچہ فراش کے تحت ہوتا ہے اور زانی کے حصے میں پتھر ہیں لیکن آپ نے سودا بنتظام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس لڑکے سے پردہ کر کیونکہ آپ نے اتبا کی مشابہت اس لڑکے میں صاف پائی تھی چنانچہ اس کے بعد اس لڑکے نے سودا رضی اللہ عنہ کو کبھی نہ دیکھا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو پینتالیس